قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللہ نے کہا اے آدم تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو تمام غیبی امور کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کے تمام غیبی امور کو جانتا ہے انہی غیبی امور میں سے اللہ کا یہ علم بھی تھا کہ آدم علیہ السلام تمام اشیاء کا نام بتا دیں گے اور فرشتے عاجز رہیں گے اسی ضمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ آدم اور اس کی ضروریت میں خلیفت العرض بننے کے جن اسباب و مبررات کو اللہ جانتا ہے وہ فرشتے نہیں جان سکتے اور اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا کہ آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے جب کہ فرشتے عاجز رہے